حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحقیق نماز میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تو اپنا بایاں پاؤں بچھائے اور دایا پاؤں کھڑا کرے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اٹھاون